رسول اللہ پتہ یہ تھی کہ اطیاتس من بہنک طریق کیا اس وکان یفرس رجل ہو یسرا کھوڑ پائے مبارک اس پتھر بہناون اور دشن پائے مبارک اس کرن کھڑا اس کا اس نماز پڑھن چھ کہ اس کھوڑ اس کھوڑ اس پر بہن دشن کرن کھڑا تحت روایت اس مزایو پتھ وکان ینہا ان اقبت شیطان کٹ شیطان بیوان ات کھن تک آئے زریق گوٚو گوٹ دشوے کھڑا کرتس مز کھۄر تھاوٕنۍ کھڑا بیٚہنٲیِتھ بیت کھڑا نہٕ کینٛہہ بلکہ دشوے کھڑا تو ات کوٚرُکھ منع آیو اوترٕ کہِ کہ یم طریقہ تھٲے کھۄر کھڑا چھُنہٕ صحیح طریقہ کھیت اتھ منع کر بی فرما وینہ آئی افتاری شاہ رجوہ آئی مرد نسا گھن سجدس من پنوٹ لاگن کت سکتا زمین سب کنوٹ زمین ستنگ امیک معنی گو تھیل سی نر روز پہ زمین پہ ات اتم آیا رجل لفظ کہ یہ پن سہ بروٹم زنگ سے تمام کتینس پہ تت تین نسا گھن مرد نماز مز بچھا زمین پہ مرد سند لفظ آو تر مجھ مسلم شریف روایت اور ترقی شاعریہ لوکمت کہ مردس خاطر یہ حکم البتہ خواتین خاطر تم ہسا نر کت پنہ نرکا فرموک رج بہرحال ام تل تر فکر کہ رسول اللہ سو فرمو پانے مرد کم طریقہ کر سجد مستورات کم طریقہ کر سجد اوتر آیو ٹوہن چیزن فرق مردس تو زنی نماز م اگ طریقہ گے احکامات طریق معنی گو کہ کم طریقہ کر سجدہ کم طریقہ بہ عتیات احکامات گو کہ کتن کتن کس کس نماز چھ ضروری تو لازم مستوراتن کی مثلاً جمعہ نماز چھ فرض کہین صحیح روایت کن جناز نماز قدر ضروری کہیں اور اتھے کٹ مسجد من جماعت مز دین قدر لازم تو ضروری کہین یہ کچھ باقی نماز مثلا سورج گرہن نماز عید نماز سلات الاستقاء تو ہمن من نسا سر چنی من حاضری دی گو ان کے احکامات اور طریق تے اوت کون رلے چھن بنے سو ان یہ سی روایت چھ اتن اس ابو داؤد مراسل ابو داؤد اس من تو یزید ابن ابن ابو حبیب یہ مجھ واقعہ نقل کران واقعہ کیا چھ فرماون ال رسول اللّہ ص اللہ علیہ وسلم مرہ علیہ المرۃ طعین تو سلی کہ حضرت رسول اللہ اس تشریف نیون تو زن نماز پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ صحیح وچ کم انداز سے نماز پڑھ فل ادا سجدما فتمہ باد الحمل اللہ فل موقع تمہیں سجدہ کرو سجدس من گسم و حصہ لاگن کا سے زمین بعض اللحم کچھ گوشت زمین کے ساتھ لگنا چاہیے فعن المر لئی فضا کا کرجول ات کر پانے وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ مستورات نسا سجدی کس حکومت من مرد سند یت مسلس اس پہ وضاحت کریں مسلس وضاحت ام موجوب کہ کی لوگ ہے مہنس تو زنانچہ نماز فرق کہیں اس کا مانو کر رکو اس کا کر زن تی رکو اس کا مانو کر سجدہ کر کر زن تی سجدہ حالانکہ یہ بالکل اصول اس خلاف تاوی موجود پیت وضاحت کریں خاطر تی ایم امیش وضاحت تی من چون چیزن ہنس البتہ تم سات کر مسئلہ یوت بیان دلیل کرن تی مش پیش آز ازائی دلائل مثلا اخی ہے روایت مسلم شریف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مرد نہ سگس نہ پن دشوے نڑی زمین اس بچاون کہ مرد سن لفظ فرموک یہ فرموک کہ مسلمان مومن تس مزہ مرد تہ تہ اور یت روایت من فرموک تم زن یل تم نماز پڑھن تم مکلو نماز پتہ فرموک تم یم طریقہ سجد سجدس من تہد بدن کا حصہ لگن ست اگو بدن حصہ لگی گو ڈیکٹ لگان مرد کیا کوٹ ز مگر بعد بادل گویا تم کر بالکل کیا چمٹس سجدہ پتہ فرمو کہ فینل مر اتہ لی ست فی کا کر وجل کس حکمس من سن زن مردس خاطر کی امی مردس زن پاٹ کی امیک معنی کہ تم خواتین کرن سجدے کت تھوت پہنت لہذا کرک منع رسول اللہ صلی اللہ وسلم آج حدیث پاک یوت بیان کریں بیس صابق رحم فتح پنی آئی دویم روایت وان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فون إذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذ الأخرى فإذا سجدت الصقت بطنها الصقت بطنها على فخذها كأسطر ما يكون فإن الله ينظر إليها يقول يا ملائكتي أشهدكم إني غفرت لها يتمج آواز تيز مانت کتو کام پانا رضا حضرت عبداللہ ابن عمر فرمان رضي الله تعالى عنه ادا جلسط المر اتو یل خاتون نماز مز بہی یعنی عطیاتس وضات فقذہ حل فقذہ علیٰ فخض الخرا زانو تیسے زانو اس پہ مرد یل سوتی کتا اخان اخ کوٹا سن دور مگر خواتین کت کٹ یم سات تم دشوے خور طرف طرفہ کرن کر لہذا تہن زانو کیا نزدیک لفظ چمک وضعت وضات على فخذ الاخرى یعنی عورت جب بیٹھے تو اپنی ایک ران کو دوسری ران پر رکھے جب سجدہ کرے تو پیٹ کو رانوں سے ملایا کرے اس طرح زیادہ سے زیادہ پردہ ہو جائے فَإِنَّ فعن اللہ إِلَيْهَا الحا اللہ تبارک تعالیٰ اس کی طرف دیکھتا ہے اور فرماتا ہے فرشتوں تم رہو میں نے اس عورت کو بخش دیا تو یہ روایت اس طریق خواتین کت کر معلوم سب دیو کہ مہنجن میں نشچر نماز مز فرق طریقس من کیا آج چھنا واٹس ایپن پہ وارہن جائن اس اصل نماز ہند طریقہ سہ سوچ اوتر تہ ہاؤن اخ ساتھی کہ زنی زا تم خامت سجدس مز ایک کرن اتھے کٹ سجد زمین ست چمٹ تات کراس ترم یہ سوچ غلط طریقہ اور بیا زن مٹ کر برابر سجد کت کٹ مہنی سن پہ تات ترم ٹک یہ سا صحیح طریقہ تو تی پڑن سا وی ازک پہ پنہ ماجہ بی نماز اتھے کٹ اس لیے واریا ساتھی گئی پریشان کہ شاید ما اس غلط نماز پڑھنا ہو نیمت اس لیے طریق سے یہ اس بیان کرنا آو بیچ بیاق مسئلہ آت منز چون ایم حضراتن کہن اختلاف دبا ہے حنفی خواتین چھ پڑھن دبیت نماز چپکت پڑھن نماز شافی مسئلہ قسم چون یہ کی حنبلی مسئلہ قسم چون نہ نہ نا نا نا یت مزین چشوے مسئلے کوئی حنفی مسئلہ قسم تہ طریق نماز ہند شافی مسلک منہ طریق نماز حمبلی مسلکس مجھ طریق نماز ہوں مالکی مسلکس طریق نماز ہوں معلوم سپدو کہ پور امت ابتدا پھٹھے آج اے نماز پڑھن طریق یہ ہم نئی نئی چیز ویران اور نمن روایتن کیا کریں تریم روایت وان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ النساء یسلین علی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثم امرنا ان يحتفظنا حضرت عبداللہ ابن عمر اس فرمو ابتدائی اسلام اس میں کت کٹ اس زنان مڑ بہون اتیات یاد اس تیمو فرمو سور زانو اس بہون کیا اس بہون سور زانو تا پتا تمن ون کی ون کرس اس تے اتے بیو یمی طریق بیو اتیات اس من دزان ہوئی مگر دشو کھور کھڑی کو کو نت اکی سر پھس کو نت آ کھور کھڑا تو ان کس پر بہون ان کی تا ای بیا اگے وایت یمن روایتن ہند حوالہ دم بہ گچ روایت آئی مسلم شریف دم روایت یت تمو تم زنی آس نماز پڑھن مراشل ابو داود تہ سن قبرا بحقی ات من تہ دم حدیث پاک یت من فرمک یا ملائی کتی وشی اے ملائکو تہ روزو گواہ مے کور امس کیا مغفرت من زن یہ روایت کنزل مالس من یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن فرمو کہ زنان کت کٹ بیان عطیات فرمو چار زانو اس بیہون پت فرمو دو زانو ہو اور یہ روایت چ جامع المسہ من متھے كٹ بیاخ روایت چونکہ یہ بیاخ روایت طریقہ ات منت لکھت کہ البتہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمو لا اقبال اللہ صلاحی ضلع الا ہی یا سب بالغ لڑکی آہس تہذی نماز گی قبول کی تمس کلس پہ کھانا چیز سہو کلس تمس بند بھی خمار تمس آن کلس پہ نت یہ رواج ثنانے ترمیزی من ترمزی ابو داودس من تہ معلوم سپدو کہ مردس زنان مڈس ات من کیا فرق مردس مکرو نماز اگر وڑن پہ مگر فرض وس مستورات اگر وڑنی نماز پہ فرض نقد ہم تل تر فکری کہ اہن سا مردن تو مستوراتن کیا نماج مس فرق وچ سو پاکان عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ بیتها افضل من صلاتها فی حجرتها وصلاتها فی مخت افضل من صلاتها فی بیتها یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماؤ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ عورت کی نماز گھر کے اندر دالان میں افضل ہے اس نماز سے جو صحن میں ہو اس نماز سے جو اور اندر کی کوٹری میں نماز افضل ہے اس نماز سے جو دالان میں ہو یعنی امیک معن گھن کی پڑھن آنگنس من نماز آنگن سے گنٹ چپ امہ افضل سے ورنڈہ پہ اندر کن پڑھیں تم کت افضل سے کتنے اگر کٹری مز نماز اندر کن کٹھی بیاق روایت بروک کن یہ صحابیہ حضرت ام حمید الساعدیہ اصح ایک دو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسان نماز پڑنے تہ نم سین خاندار کیا چیز منع کرن نم خاندار چیز کیا کرن منع کرن کرے بے حقی مجھ روایت پت فرمو رسول پاک صلات کنہ فی بو تھی کنہ خیر منصلات کنہ فی دن و صلات کن فی دن افضل فی مسجد جمع امی معنی کیا گو فرموس تم عورتوں کی نماز تمہارے گروں کے اندر اس نماز سے افضل ہے جو گروں کے دالان میں ہو اور گروں کے دالان میں تمہاری نماز افضل ہے اس نماز سے جو مسجد جماعت میں ہو وہ آتما سے فرمو کہ تم نماز سے افضل کہتی گرس مسجد شیم روایت ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها یہ روایت مسلم شریف شر مزید او الحاہ یہ مزید چونکہ مستورات مزے آسی بدھ خواتین من تہ مستورات تن خواتین تبتدی دورس مز رسول من مسجد پاک نماز پڑھنے خاطر نماس پڑھن مردن پات اور اس مردن گوڑنک صفش افضل آخری صف جو افضل کہین مگر مستوراتن فرمک آخری سبز افضل گڈنک نے افضل کہین چونکہ منافقین تس یو نماز مدینہ طیبہ مز تم کوشش كوشش پت پت روزنس تت دن زنان مڑھ پڑھن نماز اس لیے فرمو کہ مردن ہند افضل صف اور بر صف کس آخری صف كر پت مستورات اور فرمو مستوراتن گڈنک صف یہ بہتر کی بلکہ اتھ بہتر کس پتہ پتم سف اصل ترغیب دن کہ مرد روزن کی زنان مٹ گھن ہور کھسن برو کھسن کی تم کوشش کرنی روزنس بہرحال یت تہ آو کہ مردس نماز افضل کت من صفس مستورات پتہ کن چونکہ ابتدائی دورس مز مستورات چونکہ رسول اللہ سن پتہ نماز پڑھن بیس تہ شوق اس بوزہ پن دہن مبارک من کی پہ یم سات یہ سلسل رود چلان اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر روایتی بروٹ کن تمو تر منع مستورات فرموک اگر ازی حالات وچن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل منع فرموک ہم پڑھو پنن گھرن کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیو دنیا من تشریف ون ساری ہی ون ساری تو تانی اس شوق زوق اس پڑھو نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پت حکم اتکڑو اوتر آیو کہ صلاۃ الخوف چھپڑ مز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج سن سلاۃ الخوف پڑھنی ضرورت تھی سوال سلاۃ الخوف کیا گو جنگ آس چلان اور تمہ پتہ اکسی امامس پت کن دپن اس پڑھو امس پتہ نماز یہ شکل اس تمے سات کہ صاحب صبح سری یسن اس گس نماز پڑھن کمن پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قرآن پاکس میں امیک تذکر اس لیے اللہ تعالیٰ دوسرے آیت فرمو یل حض تیمن من موجود ایسو فیضا کن تماؤں ہاں فاقمت لهم صلاح پتہ تھی نماز قیم کرو تیل یہ اک جمع تم پہ سکات اگر زی رک پڑنی آن اگر مسا سفرس مند آنزل آہہ دور یتہ جنگ آہی تو تیل کی رکات ست ستھ جماعت بیاکھ جماعت روز تیس کالس نظر دشمنس یل اخ رک مکلائن پڑت نیرن تو وتن کت و گن ہوتن مورچس پہ یہ نظر ہوم ین تم پڑھن پرین ست بیاکھ رکات تیتس کالس کیا کریں تیتس کالس کریں قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کریں انتظار ایت تھی اور پت فرن سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دویم طبقہ یہ منائے آخر رکات کیا یہ سو گوڑنک طبقہ تمن تھی کس آئے اکی مگر ہمون تھی آئے آخر رکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمن تھی گویا کہ ہمون تھی پڑی منی پاس ہمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشویہ طرف سلام یہ سو طبقہ ایتی چھو نیم کسان کھڑا یہ پڑھیں تھی نماز کیا پڑھیں ایتی پڑھیں جم بے آخر کات سب دے ہم ین تم پڑھیں پتہ تھی نماز پن رکعت پڑے دن الگ الگ تر الگ الگ وار طریقہ اختقص آج مگر آج صورت حال تُہۍ کٔرِو اکھ جماعت الگ کرو تہِ چھُ اِمامٕے ہُہ تہِ نماز اِمامٕے یہ امام چھُ اِمامٕے مگر ساتہٕ آیہِ آئی صورت حال حضرت عمری فاروق فرمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صن پتھ ساری کیا نماز پڑھیں خواتین اجازت تِمن قرآن شریف تہ تم بوزان یاد تہ تک پہنچی کتھا ون چھ و تم کتنے پھر من افضل تین گرن مزے نماز پڑھ لہذا یہ ون کہ نسا تین مستورات انکھ سا مشید مت دموک ترغیب ہاں کتابن مجھ لکھت اگر بڑ موجہ کیا بڑ موجہ آس کن کھانا رغبت آس آہ خاص طور سے ازکس زمانس مز یت مز فتنو یہ سا نال وولمت اولن چھن پڑھنی مسترات نماز اگر تم گرے پڑھے تو سوی اس خر برکت آج پڑھن اگر پڑھ پانچ فیصد زی فیصد شہ فیصد آسے نماز پڑھن باقی اکثر آسن کیا بے نمازی تو بہرحال یتھ مز فرمو کہ گڈنک سب چھ بہتر مردن ہند کیا یہ جی؟ امامس نزدیک مسترات چھ واریہ پتھ آخری سب چھ بہتر مردن ہند کی ان کو بہتر ترغیب اس یہ اور منافقین اس پتھ پتھ بہوان قرآن پاکس مجھ آئے کریم تک واریہ معنی آت پانی چیزی ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا وعلمنا المستاخرین اس چی معلوم ہے تو احمد کسی بروٹ پکن کسی روزن پات منافقین اس کیا کرن پات پس روزن کوشش کرن اور صحابہ کرام اس بروٹ بروٹ کوشش کرن بیاق فرق کیا چی حضرت ابو حریرہ اور حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہما یہ فرمو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو التسبیح للرجال و تصفیق للنساء امیک معنی گو اگر امام اس پیت کین وسترات آسن کیا آسن وہاں گیس امام اس غلط مثلا تری میرا قز مند اس نے بیونا تیات اس مند کہ امام جو تری میرا قز مند تیات اس یا ایتے کٹ بھی کان چیز گو مرد حضراتن جو حکم تیم دن تیم اس لقم کیا دینا اس یا تیس فتح چیش ونن اور دو بول چونن لقم دینا اور کاشر پرسنن فتح اور عربی بول چونن فتح فتح جن تیم اس پتہ گو کان چیز مستراون تمس برونٹ یس تہ تمس کیا گو مطلب کراتس من گوس مشید بی کان چیز گوس مشید بہرحال فتح دس مرد ہیک ون سبحان اللہ کیا پھر مستورات ہیک سبحان اللہ ون تھی تمس کیا کرن سدی اتس پنس کیا ٹاس چاہے تمس کیا جاس مول برونٹ کن امامت کرن تمس کیا جاس بوے تمس کیا جاس پن خاندار فرمک مستورات نہ گژھ کلام کریں نماز مز کہ سبحان اللہ ہیک نہیں پڑھت کہین گویا آئی فرق بیاکھ مردن تو مستورات حضیرہ بخاری شریف شریفس مز مسلم شریف ابو شریفس مزو ترمیزی مزمزی اور مصنف عبد الرزاک من <clears throat> رضی اللہ تعالی تعالیٰ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فی جماعت النساء الا فی المسجد او فی جنازہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماون زنان ہندس جماعت اس منچہ خوری کیا اگر صرف زنان مڑی ہوتا تم پڑھیں جماعت فرمو ات من چھ خر ہاں اللہ فی المسجد ہاں اگر تم مسجد منسین یعنی اگر مردن پتین تم نماز پڑھن تو نیری گنجائش یہ فرم پنس مز گویا الگ سا ہن جماعت کرت کہین مکروشی ہیں جماعت اور پتہ اگر الگ سے جماعت تیل ہیک امام بروٹ کن کھست بلکہ سورج روز اتنا صفس من البتہ خور کھاڑ برو پان تاکہ یہ نہیں یہ کیا یہ امام تو ہم باقی مقتدی اور عجیب معاملہ معاملوں بڑی تھی چاہے شام پڑھنا ہے چاہے کپتان پڑھنا ہے چاہے پرموک مستراتن ہن آواز تھی کیا اچھ پڑھ دے جناز مانے کو اگر اکیلے ہے کہ جناز پڑھ کی دیکھ زنان بڑی ہو سی کتھا مرد حضرات آن دفن کر پکنا ساری چیز کر مردن پت کن پڑھ جناز آو بروٹ کن آخر آیت کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سن روایت بیاکھ روایت تھی کہ یم نسا پڑھیں نماز کے الا فی فی عمرہ او الحج حج تو بی عمرہ اس پڑھے جی مسجد میں نماز سر روایتی برون کر یم اس روایت یم آئے حدیث مبارک اٹھ کس یم ان اٹھن حدیث پاکن من یم ان خلاص یہ کہ مرد اس الگ حکم تو مستراتن چھ الگ حکم لہذا یہ ونن کہ یہ نماز سے برابر مرد نہیں پٹ یہ نہ صحیح کہ ام پر جو فتوی صحابہ کے نام کہ مولوین ہند کے علی رضی اللہ تعالیٰ ولتلتصق فخذيها ببطنها حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب عورت سجدہ کرے تو اس کو چاہیے کہ سورین کے بل بیٹھے اور اپنے پیٹ سے رانوں کو ملائے رکھے <clears throat> جی روایت یہ مصنف عبد الرزاک مز تی ابن ابی شاہباہ مس تن بائی کوئی شو فتوہ کم سن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن حضرت ام درداش فرماؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ کہ یہ حضرت ابن سلیمان عبد سلیمانی ابن سلیمان قال ام دردہ ابن سلیمان یم یہ میں آسا وچ ام دردہ وکانت یدیها الى من کبیها مسا اسے نماز پڑن اور تم تل ات پہ کتان تھی یعنی بالکل فکن تانی یہ تھی معلوم جو کہ مستورات گھم اتان تھی اور مسلم شریف روایت چھے کہ <clears throat> رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ مرد ہسا کتان اتان فکن تانی کنن تان تانی اور مستورات تل تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے اس ہتھیلیاں کندھے تک اور ہاتھ کی انگلیاں کانوں کے برابر ہوتی تھی اور یہ روایت ابو داود شریف اس مجھتے حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم چھو فرماون کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ وہ کندھوں کے برابر ہو گئے اور انگوٹوں کو کانوں کے برابر کر لیا پھر تکبیر کہی یہ روایت ہے ابو داود میں کس میں ابو داود شریف میں یہ روایت ہے تو مردوں کو کانوں تک ہاتھ اٹھانا چاہیے جیسا کہ مسلم شریف میں رسول اللہ وسلم کا عمل وارد ہوا ہے معلوم سمجھو کہ آپ من مردن تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماؤ لا مرا المراتو عورت امامت نہ کرے عورت امامت نہ کرے گویا امامت کریں کہ جماعتی جگہ پڑھنا ہوئی اور اگر پڑھنا ہے کہ بالفرض تیلے اس تمس کتت روزو مزس روزو ام پچ بی مو روایت نقل کرمت یت من فرمو کہ زن نہ کرنے امامت کی حضرت عبداللہ ابن عباس زبردست صاحب علم ساری زان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انه سئل عن صلاة المرأة يمن آو پرسن حضرت خواتین نماز متعلق فقال حضرت فرمو تجتمعو و تحت اسفزو پوچھا گیا کہ عورت کی نماز کیسی ہونی چاہیے تو انہوں نے فرمایا وہ سمٹ کر نماز پڑھے کیا کرے یعنی مردوں کی طرح وہ نماز نہ پڑھے اور بیاق فتویٰ ابن عباس کہ حضرت عبداللہ ابن عمر عن عن نافع ابن عمر قال النساء اذان اقامت عورتوں کے اوپر نہ اذان ہے نہ بانگ پڑھ نشتمن پڑھوں تکبیر حضرت ابن عباس فرمو لئے سالن نسائی اذان ولا اقامت اچھی ہون فتوہ تھی آدھا عبداللہ ابن عمر تشیو ہے فتوہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس ان تشیو ہے فتوہ وان ماتمیر ابن سلیمان عن ابیہ کننا نسلو انسن اچھو تابعی فرماؤن اشپر صدت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن صاحب صاحب چھے حل علن نسائی اذان و اقامت قال اللہ حضرت مسلحاتن شاہ بان پڑھیں بے اقامت پڑھیں تکبیر فلمغلا امیک معنی کیا گو مثلاً مسجد گسن سادق بانگ مثال کے طور پر مگر اکس شخصس نیو اکی بج سفرس گاڑ چی تیار تمس وقت کم تمو دب ہے وی پڑو گرے کیا جماعت نفر زم باند پڑی پانس سمتھ تقبیر ہاں، تو مگر مستورات نیور فرض کرو خون تمہیں بانگ پڑھنی ضرورت کی صرف گھس وقت یوت داخل آسن نہ نکی کامس پڑھیں وین فالنا فرمو اگر تقویر توڑ کیا پوڑا مستوراتن سے عادت فرما فوور ذکر فوور فرمو یہ گو ذکر مسرا امس حکم تقویر پڑنک تھی اور کرے اللہ اکبر لاگی نماز حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما قسم کھا کر فرما دیتے کیا عورت کے لیے اپنے گھر سے بہتر نماز کی جگہ کوئی نہیں مگر حج اور عمرہ مگر حج اور عمرے میں کہ وہاں مسجد میں پڑھیں پھر کمرہ من کتھا طواف چس کر صفا مروا چھس کر یون سو چی تھی اس لیے فرمو کہ حجس پڑھ سے نماز خانہ کعبہ مز عمرہ من پڑھ ہم مسجد حرامس مز اور مسجد نبویس فضیلت تھی الگ سے تین قدر جائے تھی آمد بنانے فرموک بس حج اور عمرے میں وہ پڑھنے اور عجیب معاملہ چونکہ سانی خواتین چھے پیٹ یہ گسن یا باقی ممیل کو پیٹ مگر یہ زن تجی لوکل چھے مستورات تو تم چھے مسجد نبی اسمت نماز یون کہ ہاں زیارتس ان کیا ہیں کن ساتھ ان زیارتس اب تسمت کاری ان کیا ہیں اور چونکہ سانی یہ زن خواتین چاہ سنی منتی زیارت پیون کری ریاض الجن تسمت پیونی من واتن لہذا چین کو تک انتظام تمن چون سے پڑھ دو وردو گھنٹن دبتا جت بہرحال قسم ہوئی فرمو کہ گھر کھو زیادہ بہتر چھ خطر کہاں جائے معلوم سپدو کہ مستوراتن تو مردن تش پانوئی کیا آتمن فرق مرا یہ فتاوا صاحب صاحب ام پتہ گئی فتح تابین منز مز بڑ تابی اس زن سڈا تد پائک مفسر ت حضرت مجاہد یک رہو ان یزار رجل بطنہو علا فقزائی اذا سجد کما تذا المرأت حضرت مجاہد فرماتے تھے یہ مکروح ہے کہ مرد سجدے میں اپنا پیٹ عورت کی طرح اپنے رانوں پر رکھے یا سوچ مکرو مرد کرے سورال پن یڑ کا سجد پن رانن سجد یہ مرد کے لیے مکرو ہے فرمائی جیسے عورت کرتی ہے جیسے معلوم سب کہ کی امان انداز سجد کرو اور مجاہد چک مشہور تابعی حضرت ابن کو گری شاگرد جلیل قدر شاگرد حضرت حسن بصری حضرت قطادہ یم تی گئی سید و سٹا تھے قالا یم دشو فرماوان اذا سجدت المرأت فإنها تنضم مستطاعت ولا تتجافا لکی لا ترفع عجیزتها ہم فرموک کہ عورت جب سجدہ کرے تو وہ جس قدر ہو سکے ملی ملی رہے کیا رہے چمٹی ہوئی رہے اور اپنے آزا کو نہ کھولے یعنی مرد کی طرح آزا علیحدہ علیحدہ نہ رکھے تاکہ اس کی سرین اوپر نہ ہو جائے عدد عطا کا فرمان ہے ہمت کے تابی قلت لعطا ابن جرائش فرماتے میں نے عطا سے کہا اتشیر المرأة بیدیہا کر رجال بالتکبیر کیا تکبیر میں عورت بالکل مرد کی طرح اوپر ہاتھ اٹھائے قال لا فرمایا نہیں لا ترفو بذالک یدیہا کر رجال عورتوں کی طرح نہیں وہ اشارہ البتہ اشارہ کرے وہ خفص یدیہی جدا بہت نیچے ہاتھ رکھے بس اس کرے اور نماز باندھے وہ جمع ہما لہی و کالمر للرجال فرمایا کہ عورت کے لیے ایک طریقہ ایسا ہے جو مردوں کے لیے نہیں ہے تو معلوم کہ ہاتھ اٹھانے میں ہاتھ رکھنے میں اس میں مرد کے لیے الگ حکم ہے اور عورتوں کے لیے اوترا آیو ہو مرد کے لیے ہاتھ گنڈن تم یا سے خچس کریں تھا یہ کسی سے اور درمیانی انگلی تھے ان کا لیکن عورت کو ایسا نہیں بس ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھے کیا رکھے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھے تو حضرت عطا نے یہ فتوا دے دیا اور دوسرا فتوا بھی انہیں کا دوسرا قول فرماتے ہیں تجتمع اذا رکعت ترفع الى بطنها وتجتمع ما استطاعت فاذا سجدت فلتزم يديها إليها تزم و بطنها وصدرها إلى فخذيها وتجتمع ما استطاعت مستطاعت بس اس کا خلاصہ بھی یہی ہے یعنی کہ عورت جب سجدہ کرے اپنے آپ کو ملائے رکھے جمائے رکھے اپنے جس قدر ہو سکے اپنے کو ملائے رکھے جب سجدہ کرے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے اپنی طرف ملا لے اور اپنے پیٹ اور سینے کو اپنے رانوں کے ساتھ ملا لے جس قدر ہو سکے ملی ملائے رہے حضرت عطا کا اور ایک فتویٰ یہ ہے تج تجم یدیہا فی قیامہا مستطاعت عورتیں اپنے ہاتھوں کو جس قدر ہو سکے ملا کر رکھے قیام میں بھی تو ادھر ابراہیم حضرت ابراہیم نقائی کا بھی فتویٰ ہے فرماتے ہیں اذا سجدت المرأت فلتلتزق بطنہا بفقزیہا ولا بفضئی وجیزتها ولا تجافی کما یجافی الرجل یہ بھی یہی ہے کہ عورت سجدے میں اپنے پیٹ کو رانوں سے ملا لے سرین کو نہ اٹھائے اور مرد کی طرح آزا آزا لگ نہ کرے اب بتائیے یہ چھوٹے حضرات ہیں کیا صحابہ کے فتوے ہیں تابعین کے فتوے ہیں یہ نسٹائن دھیون چھو مت کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا تیلوانی یعنی ان کے مردن تو زنان میں فرق نمائی کیسی جہالت کی بات ہے حضرت مجاہد کا قول ہے یہ فرماتے ہیں مصنف ابن عبدالرزاق میں ہے کہ عورتوں پر اقامت نہیں امام زہری کا بھی یہی فرمان ہے کہ عورتوں پر اقامت نہیں حضرت حسن بصری اور سعید ابن مسیب وہ فرماتے ہیں عورتوں پر نہ اذان ہے نہ اقامت ہے حضرت ابراہیم نقی کا بھی فتویٰ ہے عورتوں پر اذان اقامت نہیں یہ سب حوالے ہیں ابن بھی شیبہ میں ہے مصنف الرزاق میں ہے اور اس طرح سے دوسری روایتوں میں ہے اور حضرت خالد ابن جلاج وہ فرماتے ہیں کن نسا یوں عمرنا تربا ادا جلس نفی صلاح یہ تو آ گیا کہ عورتیں پہلے چار زانو بیٹھتی تھی پھر ان کو حکم دیا گیا کیا دو زانو بیٹھے تو اس طرح سے آگے امام علامہ ابن حجر اسقلانی کا فتویٰ ہے علامہ آئینی کا فتویٰ ہے وہ خود فرماتے ہیں وكان منع النساء من التسبيح لأنها مامورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتدان افتناء نعم تو یہ علامہ ابن ہے یہ منع کرتے تھے کہ عورتیں سبحان اللہ بھی نہ کہیں کیا اور نماز میں اپنی آواز کو پست رکھیں اونچی آواز سے کچھ نہ پڑھیں تو تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتی اس کو اگر لکمہ دینا ہو فرمایا میں لن سوتا فتنا تو اس کی آواز میں بھی فتنہ ہے ولہذا منعت من الاذان والاقامت والجهر اقامت في بالقرۃ علامہ عبنی کا فتوا ہے اسی لیے اس کو اذان اور اقامت اور نماز میں زور سے قرات کرنے سے منع کیا گیا ابن عبد عبدالبر مالکی ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ عورت جو ہے وہ سبحان اللہ بھی نہیں کہے تالی بجانا اس کے لیے ہے اس وقت ہاتھ کو ہاتھ پر مارے اگر امام کو متربع کرنا ہے ہاں، فرماتے ہیں کہ بہرحال ان کو یہ حکم دیا گیا ہے عورت کو گھر میں نماز پڑھنے کے حکم کی مسئلہ ہے اس پر جو ہے یہ علماء کے فتویٰ ہیں باقی آ کر امام شافی علیہ رحمہ کا بھی قول ہے دیکھیے ان کو بھی ہے کہ وہ عورت کی نماز کی کیفیت بیان فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ <clears throat> وقت ادب اللہ تعالیٰ النساء بال استطار و ادب بذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و احب <clears throat> و احب للمرأة في السجود ان تضم بعضها الى بعض و تلصق بطنها بفخذيها و تسجد كاستر ما يكون لها وهكذا احب لها في الركوع والجلوس وجميع صلاه ان تكون فيها كأسطر ما يكون لها وأحب أن تكفت جلبابها وتجا فيه راكية وساجدة عليها لئلا يصفها ثيابها يصفها ثيابها اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پوشیدہ اور مستور رہنے کی تعلیم دی ہے یہ حضرت امام شافی علیہ الرحمہ کا فتویٰ اور قول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو اسی کی تعلیم دی ہے اور عورت کے لیے اس بات کو پسند فرمایا کہ وہ سجدے میں اپنے بعض حصے کو بعض سے اور پیٹ کو رانوں سے ملا کر رکھے اور اس طرح سجدہ کرے کہ اس کے حق میں زیادہ سے زیادہ پردہ ہو جائے نیز اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے رکو اور جلسے اور پوری نماز میں اس بات کو پسند فرمایا کہ وہ اس انداز سے نماز پڑھے کہ زیادہ سے زیادہ مستور پوشیدہ رہے اور یہ بھی پسند فرمایا کہ اپنی چادر کو سمیٹ لے اور چادر کو رکو اور سجدہ کرتے ہوئے اپنے اوپر ڈھیلا رکھے تاکہ اس کے کپڑے چست ہونے کی وجہ سے اس کی تصویر نہ کھینچیں تو یہ حضرت کا فتویٰ ہے امام شافی علامہ کا فتویٰ تو آ گیا امام ابو نفا کے تو بہت سارے آئے آگے امام شافی علامہ کہ جو مشہور محدث امام نووی وہ بھی فرماتے ہیں وہ تزم المرت ولخنسا کہ عورت کو اس طرح سے سجدہ کرنا چاہیے کہ عورت جو ہے سجدے میں اور سجدے میں ملا کر رکھے اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے ملائے کیونکہ عورت کے لیے زیادہ پردے کا سبب سبب ہے اسی طرح سے ان کا فتویٰ روزت و طالبین میں ہے باقی کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے وَيَرْفَوْ عرف مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَمْبَيْهِ وَبَطْنِهِ عَنْ و وَالْمَرْأَةُ تَزُمُّ بَعْضَ إِلَى بَعْضَ کہ مرد اثر نمازہ الگ الگ لیکن عورت ملا کے رکھے اور امام غزالی رحمۃ اللہ کا بھی فتویٰ اس میں ہے یہ شاف المسلک تھے امام غزالی علیہ رحمت تو ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ عورت رکو میں اپنی کوہنیوں کو بازوں سے ملا کر رکھے اور مرد الگ کر کے رکھے اور سجدے میں عورت مرد کی طرح کوہنیوں کو بازوں سے الگ اور پیروں کے درمیان جگہ نہ رکھے بلکہ ملا کر رکھے بلکہ تو یہ حضرت کا فتویٰ ہے اور مالکی مسلک میں بھی ہے ابو الحسن مالکی رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے کہ اور عورت نماز کے طریقے میں مرد ہی کی طرح ہے مگر وہ مل کر نماز پڑھے اور اپنی رانے اور بازو کھول کر نہ رکھے اور جلسہ سجدہ تمام حالات میں ملی ہوئی اور سکڑی ہوئی ہو اب دیکھیے یہ تو امام مالکی مسلک کے ابو الحسن مالکی کا فتویٰ ہے ہاں تو اس طرح سے حمبلی مسلک کا بھی ہے المر ات مثل ہو مصر و رجول فی جمی اما تقدمہ حطافی رفیل تنظم لاکم تنظیم نفسوئی وسجودی واغیری حما فلا جفا فلا تتجافى وتسدل رجليها في جانب إذا افضل وهو تست وتستر ان وجوبا حاج سمعها بھی ہمارا اس میں بھی یہی آیا عورت تمام امور میں جو اوپر گزرے ہیں مرد کی طرح ہے لیکن اپنے آپ کو رکو سجدے دوسرے امور میں ملائے رکھے لہذا مرد کی طرف کھل نہ جائے اور جب بیٹھے تو پیروں کو ایک طرف نکال دے یہ افضل ہے اس کے لیے یا چوزانو بیٹھے یا چوزانو بیٹھے تو بہرحال تو ابما عربہ کی بھی فتویٰ اس میں آ گئی کرام کے فتویٰ بھی آئے تابعین کے فتویٰ بھی آئے اور خود آٹھ حدیثیں اس میں آ تو گویا کی بات جو ہے وہ بالکل واضح ہو گئی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ جمعہ میں عورتوں کے لیے عورتوں کو مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ تم اپنے گھروں کی طرف جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے تو خلاصہ یہ نکلا کہ عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز میں کیا ہے فرق ہے اسی طرح روایت ہے کہ عورتوں پر نماز نہیں رسول اللہ نے فرمایا حق واجب على كل مسلم فی جماعت جمعہ کی نماز ہر مسلمان پر کیا ہے فرض ہے اللہ عربۃ سوائے چار پر کون کون ہے وہ عبد المملوک او اور امراتن صبی او مریضن اس کو عراب میں عبد المملوکین بھی پڑھ سکتے ہیں امراتین بھی پڑھ سکتے ہیں اگر بدل مانے اور اگر الگ سے مانے تو عبد المملوکن فرمایا چار قسموں کے لوگوں پر نہیں ایک غلام ایک دوسرے عورت تیسرے بچہ چوتھے مریض ان چار کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے باقی پر رسول اللہ سے فرمایا ہر ایک پر کیا ہے فرض ہے <clears throat> عورت پر عید کی نماز نہیں عورت پر عید کی نماز نہیں ہے کیونکہ عید کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے اور عورت کو جماعت میں حاضر ہونے سے منع کر دیا گیا ہے جیسا کہ اوپر آپ نے ملازہ فرمایا تو اس لیے ان کے لیے نماز نہیں تو خلاصہ یہ نکلا اس میں تو بہت سارے حوالے اور بھی ہیں اور فتوے بھی ہیں اور کیا کیا ہیں خلاصہ یہ نکلا کہ مرد کی نماز اور عورت کی نماز کے درمیان کیا ہے فرق ہے اس کو ملحوظ رکھیں آپ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں بالکل مردوں کی طرح جو ہے اچھا مجھے بتائیے آپ ہاں، تو پھر بھی دو پیروں کے درمیان کتنا فاصلہ رکھتے ہیں چار انگل کا فاصلہ رکھتے ہیں بعض حضرات تو ایک پیر ادھر رکھتے ہیں ایک پیر ادھر رکھتے ہیں تو اگر کوئی فرق نہیں تو کیا خواتین بھی اتنا اتنے پیر پھیلا کے نماز پڑھیں ان لوگوں نے اس پر کوئی کبھی غور نہیں کیا کیا ایسی عورت نماز پڑھے گی ایک پیر یہاں رکھے ایک پیر ایک یہاں رکھے گی اور پھر مردوں کی طرح سجدہ کرے گی اور مردوں کی طرح احتیاط میں بیٹھے گی کم از کم سوچنا بھی تو چاہیے نا یہ کون سی جہالت ہے کیا ساری امت ان کے نزدیک بالکل جاہل ہے اور ان پڑھ ہے اور وہ کچھ سمجھے ہی نہیں کہتے ہیں رسول اللہ مسلم کما رہا ہے تو وسلی جیسے میں نے آپ نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ ہی اسے پڑھو بالکل صحیح ہے تو آپ ہی نے تو ان عورتوں کو بنا فرمایا کہ سجدہ اس طرح کرو اچھا۔ اور آپ ہی نے مردوں کی عورتوں کے لیے فرمایا کہ تم اس طرح سے جلسے میں بیٹھ رکو میں بیٹھ اس میں بیٹھو احتیاط میں تو سارے صحابہ اور فتح اس طرح کے سب لوگ ہیں تو اس طرح سے یہی ہے خلاصہ اسے متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ شاید کوئی دلیل ہی نہیں ہے وہ لوگ حنفی نماز غلط پڑھتے ہیں شافی غلط پڑھتے ہیں حملی غلط پڑھتے ہیں مالی غلط بالکل نہیں چاروں مسلک کے حضرات کا یہی فتویٰ ہے یہی موقف ہے اور چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا عورتیں اسی طریقے سے نماز پڑھتی ہیں تو یہ شوشہ پھیلانا کہ مرد اور عورت کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے بس جیسے مرد نماز پڑھے ویسے عورت بھی نماز پڑھے یہ بالکل اصول کے خلاف ہے اور ان روایت کے خلاف ہے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے ہاں ہوں نا نا یہ گو غلامس پہ گریلو ملزم آج ملک سند کھت زیادہ ہاں ملک سن ون تم بہ مے پگہ زن تا بلا یہ لگے وہ پگہ یو تو غلام الگ مسئلہ ہے ملازم ہاں تم تم تہ جمعہ فرض نہ مستورات جناز کی سہ گو حرم شریفس مجھ تم تھی اس لیے تم پتہ تم کیا جناز پہ باقی الگ سے وہ جنازہ پڑھنے کے لیے آئین تم شور تلن تم سات وادن تین ہاں نہیں ان کو نہیں ہاں